www.attableek.com The Reviver of Iman السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وطن عزیز کے لیے ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں <clears throat> ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور وفاداری وفاداری وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہندوستان رکھتے ہیں <clears throat> دوستو جس کلام کے لیے مجھے مدعو کیا گیا مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں اس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے لو کے آخری قطرے ہندوستان پکارا ہے میرا دل ہے میری جاں ہے میری آنکھوں کا تارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کاندوں سکھ کے ہاتھ رہتے ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یا عیسائی کے کاندھوں سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں دوبارہ دوبارہ دوبارہ پھر سے ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یا عیسائی کے کاندوں پسک کے آتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یا عیسائی کے کاندوں پسک کے آتے رہتے ہیں ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یا بولو کی نکاحت میں ہمارا کون شامل ہے اسی مٹی کی رنگت میں ہمارا خون شامل ہے یا بولو کی نکاحت میں ہمارا خون شامل ہے اسی مٹی کی رنگت میں ہمارا خون شامل ہے ہواؤں کی نزاکت میں ہمارا خون شامل ہے ادوؤں سے بغاوت میں ہمارا خون شامل ہے سلف نے اپنی جا دے کر چمن اپنا سوارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند قومی ایکتا قومی ایکتا مولانا ارشد مدنی صاحب ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی جہاں دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھو گا میں خودی میں زندہ بنے کی عزت رکھوں گا میں میرا اس ملک سے الفت رکھوں گا میں خودی میں زندہ بنے ویر کی عزت رکھوں گا میں مٹا دوں تو لیا دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت انیس اس جامعہ کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یا بولو کی نکاحت میں ہمارا کون شامل ہے اسی مٹی کی رنگت میں ہمارا کون شامل ہے یا پھولوں کی نکاحت میں ہمارا کون شامل ہے اسی مٹی کی رنگت میں ہمارا خون شامل ہے ہواؤں کی نزاکت میں ہمارا خون شامل ہے ادو سے بغاوت میں ہمارا خون شامل سلف نے اپنی دے کر چمن اپنا سوارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے السلام